وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی جا نماز کہ جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یعنی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہو گئی تو اس کا کیا کریں تو اگر وہ اس کو فروخت کر کے یعنی بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے اسی مسجد میں تو ایسا کر لیں اور اگر وہ ایسی کنڈیشن نہیں کہ کسی کو بیچ سکتے ہیں تو پھر مفتیان اکرام نے فرمایا کہ پھر اسے دفن کر دیا جائے फिर उसे किसी महफूज जगह पर उसे दफन कर दिया जाए